سدھا لاہور کا رخ کرتا یہ صحیح وقت اور یہی قریبی رکھتا ہے اگر کوئی جہاز کنڈی توڑے اڑے سدھے رستے کو سجے پاس ہو ہوتے یا کھبی پر ہو ہوتے اس سے پہنچنے کی کوشش کرے گا تو وہ رستہ نہ سیدھا کہلائے گا نہ قریبی رستہ کہلائے گا قریبی رستہ صرف ہو سکتا ہے جس قرآن مجید نے شرابیں مستقیم کرایا اس واسطے جتنے اللہ کی محبت دے طریقے لوگوں نے ایجاد کی سب انہوں اللہ تعالی نے گمراہی بھی کرار کئی شرک قرار کئی بدت قرار کرار یہودی خدا کی محبت واسطے اس طرح کرتے تھے کہ حضرت نے خدا کا بیٹا مانتا ہے یہ سمجھتے ہو جڑا حضرت ازار نے خدا کا بیٹا نہ مانے اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتا اللہ کی رضا اس سے نہیں ہوئے جو حضرت عزیر علیہ سلاط وسلام نے کا بیٹا سمجھا عیسائی انہوں نے بھی خدا کی محبت کا طریقہ ہے سمجھا کہ حضرت علیہ فیسا السلام نے خدا کا بیٹا کیا ہی مسیحی عزت اور اس کے اندر ہی خدا کی عبادت مریم علیہ اختلاط وسلام انہوں نے خدا کی بیوی قرار دی اس کو مریم نو کوئی انسان قرار دینا نہ مریم کی عزت نہ اس کے نال خدا کی رضا حاصل اس کے طرح مسلمانوں نے بھی خدا کی محبت پیغمبر کی عزت و عظمت کا یہ طریقہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بشر منیا نبی کا سلاق سلام کی عزت غیر بشر منیا نبی دی عزت اور بشر منیا خدا بھی راضی نہیں وہ کہ خدا دے نور بچ نور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور خدا کی رضا سے خوش نوبی اس وقت کہ ایسی انہوں نے بشر نہ منگے اور خدا کا نور اس خدا دے نور نور منی قرآن مجید نے خدا کی محبت کا طریقہ ہے نہیں یہ تو خود تو غیر اللہ سب کو سلام لان واسطے تیار نہیں یہ منو خدا کا بیٹا ہو خدا کا بیٹا تو مسیح علیہ السلام کہلان واسطے تیار نہیں خدا کی بیوی تو خود مریم علیہ السلام کو سلام کہلان واسطے تیار نہیں اور اسی طرح خدا دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ خدا دے نور بھی نور کہنے واسطے تیار ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر خود اس کا ذکر موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماندے نے آ پیغمبر کل انما انا بشاروں مثل اے پیغمبر انہوں نے کہہ دو میں بشر ہوں وہ بھی نہیں کہ صرف بشر کیا اس کے نال یہ بھی کیا کہ بشروں مثل ہو جیسے تھی بشر ہو ویسے ہی میں بھی بچوں قرآن مجید تو یہ کرے کہ پیغمبر انہوں کرو کہ میں طرح کا ہی بشر کوئی میری پیدائش کا طریقہ الگ نہیں کوئی میرے رہن سہن کا طریقہ الگ نہیں کوئی میرے کھان پین کا طریقہ الگ نہیں کوئی میرے اٹھن بیٹھن کا طریقہ الگ نہیں کوئی میرا پیشاب پخانے الگ نہیں وہی طریقے نے جو عام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خدا کی محبت اس طرح نہیں آ سکتی کہ وہ چیز پیغمبر نو کریے جو اللہ تعالی اس میں کھولنا بھی پسند نہ کر جس طرح قرآن مجید نے دسیا کہ عیسائی اور یہودیاں نے اپنے طرفوں خدا کی محبت رسول کی محبت واسطے دیکھا کہ یہ خدا کے بیٹے نے مظاہر سے مسیح اللہ تعالیٰ فرماندے نے تفاق فرما ہوا یا یقت کرنا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے وسخر الجبال و حدہ اور قریب ہے کہ پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں کیوں انہوں نے اتنا برا کلمہ کیا جڑا آسمان پھٹ جائے وہ زمین پھٹ جائے پہاڑ رہتے رہتے ہو جائیں گے آسمان والا تھا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ بھی اولاد ہے وہ کی سمجھ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد کہ انہوں کی عزت ہے یہ خدا کی رضا ہے اللہ پاک فرمند میں ایک کلمے اتنا برا سمجھ خدا کی اولاد پکارنا خدا کی بیوی پکارنا خدا کی جگ کسی نو قرار کہ خدا دے نور دے نور نکلے غلط بات ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آدم دی اولاد اور اللہ تعالیٰ کے رسول خود فرما کہ سارے ایسی آدم دی اولاد ہیں آزم من سو رات اور آدم نے اللہ تعالیٰ نے مٹی تو پیدا کیا فصل والی کی طریقہ یہ آدم مٹی تو ہے وہی اولاد بھی مٹی کی پہ ایسے کلمات خدا کی محبت حاصل کرنے کے طریقے یہ سب غلط طریقے انہوں کی محبت تو مسیح دی اور عزیر تھی اور مریم دی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اس کے اندر ہے کہ سانو خدا دے نبی رسول اور بندے کیا تھے وہ تو اس بات میں کبھی یہ کہلانا پسند نہیں کرتے اس بات کو جو کچھ یہ لوگ نہیں سن چاہتے وہ کہ یہ چیزاں کر رہے نہ وہ ازیر چاہتے سن نہ مسیح چاہتے سن نہ مریم چاہتی تھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے سن کہ منو بشر نہ آخیا منو نور آخیا انہوں کی تعلیم انہوں کی ہدایات وہ سوچے نسل لیکن اپنے کو طریقے ایجاد کر لیں کہ ہر طریقہ خدا تک پہنچنا ہے اللہ کی رضا کر رہا قرآن مجید نے کہنا یہودیاں عیسائی اور دوسرے فرقیاں اور خود مسلمانوں سب نے مخاطب کر کے کیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہہ دے ان کن تم تو اللہ اگر تھی اللہ کی محبت کر دے اللہ کی رضا چاہتے تو کی کرو سب بے اونی میری داری میرے فرمان میرے ارشادات میری ہدایت یہاں سے عمل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہزار اللہ اللہ علیہ مجمعی انہوں نے بھی خدا کی محبت اثر کرن دا اور اللہ کے رسول کی رضا اثر کرن دا طریقہ اختیار کیا کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ کیا ہے کہ آپ بشر ہیں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا دے نور وچ نور جیڑی بات پیغمبر نے خود نہیں کہی داری انہوں کی نہیں لیکن انہوں او وہ دین مقام کوشش کرنی ہے جڑا وہ خود بھی پسند نہ مجدد الفانی رحمت اللہ علیہ علی حجواری رحمت اللہ علیہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ یہ لوگ چند سن کہ سڈیا قبر مزار بنایا جائے زیارت کی جائے نا لیکن انہوں گمراہ لوگوں اس گل کوئی غلط نہیں کہ انہوں کی یہ منشا ایسی کہ نہیں انہوں نے اپنے کو طریقے یاد کیتے ہوتے ہیں کہ انہوں قبر سے چڑھاوے چڑھاؤ تو راضی ہو خبر سے سجے کراؤ راضی بھی جہاں نے اپنی زندگی میں اپنے نام کی نظر نیاز نہیں لے جنہوں نے اپنی زندگی کسی کو سجدہ نہیں کرتا ان لوگوں سجدے کر کے خدا راضی یا انہوں کی محبت ہے کتنی گمراہی کہ حضرت مہاراج اللہ تعالی عنہ جمن کے علاقے گئے اتے دیکھا کہ لوگ اپنے سرداروں سجدے کرتے جن کے خیال آیا جڑے لوگ جنہوں نے سجدے کرتے انہوں کی قدر قیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ قدر سجدہ اگر کریے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینے واپس تکلیف سے آئے آ کے عرض کی تھی یار سکھ یمن لوگ اپنے بزرگوں اپنے سردار سجدے کرتے بزرگ کہو اللہ سب نو زیادہ عظمت زیادہ عزت اچھی سجدہ نہ کریے کریے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا کہ بڑ بزرگ اپنا کچھ سجدہ عبادت عبادت رب سوا کسی ہوئی کرنی حرام اے نہیں کہ کسی چھوٹے موٹے نو سجدہ کرنا حرام دو جہان سردار حضرت محمد رسول اللہ انہوں نے اپنے آپ سجدہ کرنے حرام کر فرمایا یہ بھی کوئی عزت کا طریقہ میرے کہ منو خدا بنا لو منو تصا سجدہ کیتا تو منو تو تصا خدا کا شریک بنا لے نہ نال خدا راضی ہو نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو کہ انہوں کو کوئی چیز نہیں منگی کسی نے ساری کیا اللہ دے رسول تھی اولاد اللہ دے رسول سان اے اللہ دے رسول سان زندگی سانو صحت عطا فرماؤ گل گلا بنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفایت ابھی کسی دیکھا غلط بات زندگی اللہ تعالی نے کسی تو خیر نہیں اور نہ کسی نے ایسا مقام عطا کیتا ہے جو اللہ ملحاکمین کا کہ اللہ رسول نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو میں سجدے کران لگ گا قرآن مجید بھی کہ نہ کسے دے نو نہ کسی فرشتے یہ گل پسند آئی کہ تھی سانو یہ کہو کہ تھی سارے بندے کہ اللہ کے بندے بننے کی بجائے انہوں کے بندے بن انہوں عبادت اللہ کا بندہ ہی بننا چاہیے بندہ نہ محمد رسول اللہ وسلم نہ بندہ مسیح علیہ السلام کا نہ بندہ زبیر علیہ السلام کا نہ بندہ مریم علیہ السلام عباد الرحمان اللہ کے بندے کون عباد اللہ ہے اللہ کے بندے بن رہے بندے نے بندگی کرنا اللہ کی بندگی کرو اور کسی بھی بندگی کرو اس محبت کا طریقہ بنایا تاخیر رسولہ وان کا ہو ایک عربی شاعر نے کیا کہ تاثر رسولہ جڑے کام کرنا ہے اور رسول کی نافرمانی دینا کہ رسول نے انہوں کو روکا واہن پاسا کا خیال کرنا کہ میں وہ محبت کرنا تو میں وہ محبت رکھ ہوئے ان محبت لمن جو موتی محبت کا طریقہ یہ ہوتا کہ جہد محبت کریے وہ تابعداری کرنا وہ فرما برداری کرنا خدا بھی محبت کا بھی طریقہ ہے نہیں کہ خدا بندے تعالیٰ کی عبادت نہ کرو خدا کے حلال آرام نو حلال آرام نو سمجھو خدا سے جائز نجائز اس سے ایمان نہ جاؤ کہ کہو کہ خدا کی رضا حاصل ہو جائے جہے لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ کی احساس کر کے آتے تمام سے رضوان اللہ اللہ مجمعی نبی کا روزہ بھی مدینے بھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید شہدا سب شہیدان کے سردار کی قبر بھی بہت میدان ہوں بھی موجود حضرت رسول کریم وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کسی بھی قبر سے ابو بکر کی خلافت عمر کی خلافت عثمان کی خلافت علی کی خلافت کبھی کوئی چڑھاوا چلا کسی ایک مسلمان نے ہی رسول اللہ سلم کے روزے کے اوپر چڑھاوا چڑھایا جڑے بزرگ انہوں نے یہ اللہ کے رسول یہ حق نہیں منیا حضرت ہنگا کا حق نہیں من یہ جڑے بعد آن والے نے یہاں کتوں حق پہنچے کہ یہاں دیا خبروں پہ سک محمد رسول اللہ وسلم جی محبت سے دعوے کرنے پھر محمد اللہ وسلم کی حدیث پیش کرو تو وہ تو نفرت کر ان مذاق کر اللہ کے رسول جی اگر فرمان آپ کے نال محبت نہیں ہے تو انسان جھوٹ بولنا جھوٹے دعوے کر کہ منو محمد رسول اللہ وسلم محبت اس طرح کی محبت ہے جس طرح کوفے والوں نے امام حسین نال محبت کی بڑی محبت کا بڑی الفت کا اظہار کی کہ ابھی غیر موجودگی کئی ہزار آدمیوں نے تاری بات کی ہے تھی اتنے تشریف کیا محبت کا دعوی کی ہے کہ امام حسین نو بلا رہے ہیں کہ تھی کوفے تکلیف کیا تو جس وقت امام حسین کوفے وال گئے پھر تلوار لا کے امام حسین کے خلاف لڑنے واسطے کرے ای محبت کا کوئی طریقہ کہ زبانی زبانی امام حسین کی محبت اللہ ابن زیاد دیا فوجا میں سپاہی بن کے حضرت امام حسین کے لڑن واسطے پھر ایک آدمی نے پوچھا کہ تھی تو امام حسین نو بلایا سی بیٹ کرنے خلیفہ بنا کسان محبت کا اظہار کیا ہوں تا کی خیال ہے انہوں نے یہو کیا کہ محبت ہوں بھی امام حسین والے تو تلوار جدید امام حسین نے کیا ایس محبت اور ایس تے دل کی جڑی الفت میں کی پروارا لا کے تو منہ شہید کرنا ہے زبانی زبانی دعوی کرتے ہیں محبت ہونی ہے گا چنگی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کا بھی انہوں کا انداز یہ ہے کہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ بھی مخالفت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تتخذوا قبری عید کہ لوگوں میری قبر کے اوپر بھی یعنی میلہ نہ لگایا میری قبر اس سے میلہ نہیں لگانا لان اللہ ہو یہودا و نسارا فرمایا اللہ یہودیاں تو عیسائیوں کے لان کرو کیوں اس خاجو قبول بجائے مساجد انہوں کے سامان نے اپنی قبروں سجدا کا بنا میری قبر بنا میری قبر کے میلے اتنے سجدے بھی کار گبر چڑھاوے بھی چڑھا گے ارس بھی میلے بھی لگا دے بڑی محبت ہے اے محبت ہے نا پریڈ بھی جانے چنگی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا شخص نہ فرمان وہ ہو سکتا ہے کہ خدا کے رسول کی محبت حاصل ہو جا اس محب کیا جائے نبی سلاد اسلام اپنی زندگی اگر کسی حکم دیں کہ کام کر وہ نہ کرتا اللہ دے رسول انہوں محبت کر رہے وہ یا اس پہ راضی ہو جائے جب زندگی نو سرمانہ فرمانا منافق سمجھے زندگی نا فرمانا ہوں ہو جان کے بعد جڑے فرمان کہ جڑے کام محمد بزرشیلا سنگم نے روکے نے وہ کر بزرگوں کے نام دیا نظر یہاں کے نام کے چڑھاوے یہاں دیا خبروں سے میلے پر دیکھو تو صحیح سارے ارب میں کسے کدے بزرگ اور کرے کدے سیافیاں نبی کی قبر اتنے بھی ہے کوئی ارسا کا طریقہ ہے کوئی خلفائے راشدین زمانے میں جی۔ آسی خلفائے کی طرح کی حکومت پاکستان کی چلے کا خلفائے راشدین کی حکومت آئی نا طرح تمہوں تھی پتا کہ سارے مزار نہیں رہنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا واقعہ کہ حج کرنے واسطے تکلیف لیا جس ویلے ہوتا رجا کے مقام اس اتنے پہنچے کہ کچھ لوگ نے کافل الگ ہو گوزو کر کے ایک درخت سی خود ایک باز آ کے تھے نفر پڑنے شروع کر حضرت عمر نے پوچھا ہے لوگ کی کرتے ہیں کیا ایک تھے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلا ہو گیا بجا دے درخت ایک بیٹھے سن یہ بیٹھ لی سن نے سیاح کو قرآن مجید نے بھی اس درخت کا ذکر کیا ہے کہ ان اللہ دینا جو باجی ہونا کا سا پیسہ گرا کہ پیغمبر جہاں تیری بات کر رہے ہیں درخت ایسے بخشے کہ اس درخت دے جا کے نفر پڑھ کے ثواب حاصل کر اگر عمر نے فرمایا اچھا ان ہی نبیاں دے بعد نبیاں دی جگہ دیا پرستشاں ہوں کوشش کی تھی کہ اجوی رات ایک درخت کا نام و نشان بٹا پھر جن درخت سن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے راتوں رات کٹوائے اور کٹوا کے ہموار زمین کر دی کہ بغیر پتہ ہی نہ چلے کہ نہ درختوں میں جو کہڑے درخت ایک محمد اس طریقہ خلفائے راج چین کی حکومت آئی نا تو پھر حضرت عمر نے جو کیا تھی انہوں تسلیم کرو باغ ہو انہیں شرک سے انہوں بغاوت کہ جڑے قبر سے چڑھاوے چڑھا شرک جہے بزرگوں دیا قبروں کے اتنے میلے لگا نے شرک تھی آدھے ہوئے بزرگوں کے کائل تو بابی بزرگوں کے قائل نے اس طرح کا ایک نظارہ مکے بھی آیا تھا کہ جس دن مکہ فتح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے دروازے کی چابی منگوائی کہ دروازہ کھول کے بتان کو بیت اللہ کے خاص کر دیتا جس وقت رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے چابی نہیں تو دروازہ کھولنے لگا کئی مشرق بیت اللہ کے سین آ کے دروازے کے سامنے گئے کہ اج دیکھیے محمد سڈے بن نہیں منگا یہاں ابراہیم کا بھی بت اسماعیل کا بھی آدھا میں ابراہیم تو نو مننا پتا لگے گا اج منگا کہ نہیں منگا یہ دیکھنے واسطے کہ جے تے انہوں نے بتان کی عزت کی عزمت کی تو سمجھا گے ابراہیم اسماعیل نو منگا جی نہ کی سارے بتان دوجیا بھی نہیں منگا تو یہاں بھی نہیں منگا یہ تو بزرگ نبی تھا آ کے بس اللہ کے سین میں آ کے بیٹھ کے نظارے دیکھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دروازہ کھولیا سامنے ابراہیم کے اسماعیل کا پتا اور انہوں نے ہے کہ جوئے دے تیر رکھے نبی خلاح اسلام نے کس وقت یہاں دے بت رکھے ابراہیم کے اسماعیل تو نبی خلاح اسلام نے نفرت نہ منہ دوسرے پاس کر کدھر کو نفرت کی تھی ابراہیم کو نفرت کی تھی اسماعیل کو نفرت کی نہیں جڑے انہوں نے حرام تراشے سن انہوں کو نفرت مشرق نے ایک دوسرے نو اکھا مار کے اشارے کر دیکھ لیا دینا ابراہیم تو اسماعیل نو میں مننا آ دیکھو ہوں ہی پتا لگ کہ منع والا ہے یہاں کا کہ نہیں حضرت رسول کریم سلم نے دوے بت بار کٹا کے پاس کر منن والے رسول اللہ سن یا مکے کے مشرق سن من تھی بزرگوں منن والے انہوں نے کہیں کہ پوجا کرتے اسلام بزرگوں منن والے محمد رسول اللہ سلم وسلم سمجھتے کہ محمد رسول اللہ وسلم بزرگوں منن والے بتوں توڑ دینا ایسے بھی گستاخی نہیں ہوتی گستاخی ہوتی ہے تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کی تھی عوام کے دماغ خراب نے بڑے معذب لوگ نے ساتھ عزت ایک ہے یہاں کو سیکھو اور کون سیکھو سجدے کرنے کو سیکھو قبر چڑھاوے نہ کون سیکھو عرف کرنے یہاں کو سیکھو نظر نے اگر خدا دے سوا دے اچھے کو سیکھو یہ ادب ادب وہ ہے جس خدا کے رسول ادب کہ محمد رسول اللہ وسلم نے کا ادب اکڑا کی اگلے دن کی بات پرسوں کہ ایک محلہ ہے بھگوان گرو نانک پورے اس محلے کے اندر کچھ نوجوانوں نے کیا کہ چوتھے دن اسی قربانی کرنی ہے تو سارے محلے میں رولا پی گیا تو چوتھے دن تو قربانی ہے ہی نہیں انہوں نے کیا سارے گل بات کر لو چوتھے دن کی قربانی کس طرح دی وہ بریلوی بھی کچھ نوجوان تو اہل حدیث نوجوان بھی اتنے میرے کو آ گئے کہنے لگے جی سڈے بھی چرا ہو گیا کہ اسی آنے تین دن کی قربانی تو آنے نے چار دن کی کوئی ہے اللہ رسول حکم کے متعلق میں کیا تر دن کی قربانی کے متعلق تو حضور کی کوئی حدیث ہے ہی جنہوں متفقہ مسئلہ بنائی پھرتے ہیں نا کہ تر دن کی قربانی یہ صحیح قربانی کس نے آخیا کہ تین دن کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سے ایک حدیث بھی میں انہوں نے کہا کہ اے مولوی صاحب جنہوں نے یہ ہے کہ تر دن کی قربانی جاؤ انہوں کو ایک حدیث رسول کی کے لائے اور میں یہ بھی شرط نہیں لگا کہ صحیح حدیث لکھا کے لیا یا بخاری کی جی لکھا کے لیا مسلم کی جی لکھا کے لیا کوئی ضعیف روایت ہی کمزور روایت کن کی جی لکھا کے لیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی تین دے کہ میں لکھ دینا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قربانی چار ہو کہنے لگے جی وہ سارے موتی صاحب کہہ وہ وہ حدیث میں کہا تھی ضعیف ہی لائبو نا اللہ کے رسول کی ضعیف حدیث کے مقابلے سے تھی بھی ضعیف لائبو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تر دن کی قربانی ساری دنیا سے پھرا وہ اللہ کے رسول کا فرمان تین دن کی قربانی کا نہیں ملے حدیث ایک نہیں کہ صرف تھی جانتے وہ تو سب وہ ضعیف ہے حدیثاں سے کہیں میں اچھا دار کتنی بھی حدیث ہے ہم تو سارے مولوی جانے میں دار کتنی حدیث کی کتاب ہی نہیں وہ کی ہے ارے عام کوئی کتاب ہے کسی کی دار کتنی محبت دار کتنی کی کتاب ہے جی دار کتنی حدیث کی کتاب حدیثہ ہو تو ساری نکل اور امام چھوٹا امام نہیں یہ ہے کوئی معمولی محدث نہیں اس نے امام بخاری دی بخاری کتاب نو مطالعہ کر کے کہ بخاری دیا حدیث سنا کہ اے نے نا ادیفات اس معیار سے نہیں اتر دیا جس کے امام بخاری نے معیار مقرر کیا انہیں نقص کٹ کے دسو یہ الگ بات ہے کہ انہوں کے اسی اعتراض کا جواب جس وقت جسا تو امام دار پتری دیا اکھا کھل گئی آخر جتنے نے بس باری بخاری کی سزا ہزر ہے سابت کیا کہ دار نو غلطی لگی ہے امام بخاری نے جڑیاں دکھا کسی نے ایک بھی کمزور وہ تو محدثہ میں بڑا محدت اکھا میں اکھا پا کے گلا کر پھر امام احمد ابن حمل بھی محدث نہیں کر چھ لکھ حدیث امام احمد ابن حمل نے زبانی یاد چھ لاکھ اور انگلش یاد ہے کہ نبی علیہ السلام دا فرمان صرف یاد ایک ایک عجیب میں جن جن راوی نے ایک ایک راوی یاد ایک عدیش میں اگر چار پانچ تو چھ لکھ ادیس چوبی لکھ راوی بن گئے ایک ایک راوی کی زبانی یاد امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسلط بھی چار دن کی حضور کی قربانی کی حدیث نقل کی سب کچھ امام بیٹھی جو بیٹھی پنڈ کے نام کے انہوں نے رسول اللہ وسلم کا فرمان چار دن کی قربانی کا بھی حدیث نقل کی اللہ کے رسول کی حدیث کتابوں کی حدیثہ نہیں یہ جو کہ انہوں نے امام نے تین دن کی قربانی کا آخیا اس گلے یہاں کا نبی کا سلام کے فرمان نال کی کر انہوں نے امام نہ کمال کر لو محبت رسول جی کے دعوے کرنے ہیں کہ جن محبت نا نے محمد رفیع خلم کا تین کسی چنگی محبت جس وقت اتنے گئے محلے جا کے انہوں نوجوانوں نے شور پایا بے اس کا دیش کسی بیان کر دے جی ذہنی سی چاہے ہوئے کسی کتاب بھی چاہیے ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے قربانی کرا دیں چپ ہو گئے مولوی کوئی اس کے آگے آج شام میں میرے پاس آئے ہو نوجوان دسیا نے جی وہ اصل جا کے گل بات تاری دسی ہو سو گئے جی میں سوچ سوچی سارا دن آرام نہ لنگیا کوئی کسی اعتراض نہیں کیتا اصل بھی محلے بازار دے بچ اونٹ کی قربانی چوتھے دن دیتی ہے تو گوشت بھی انہوں نے گھر میں کلیا سب ریڈیو لے بھی لیا تو یہاں کا حال یہ نہیں تمہیں کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کسی دوسرے کا قول ابے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر جہے نے وہ چھوٹے سے ابھی سیابی تین دن کی قربانی تے عبداللہ بن عمر کی گل پسند آئی ہے یہ گل بن گلے پسند آئی ہے کہ امام ابو نفا کے مطابق ہے لیکن کسا عبد اللہ بن عمر بھی رد کر دینا عبداللہ بن عمر رفا جدین کر کے نماز پڑھتے جنیاں رفا جدین دیا بخاری بھی مسلم بھی اکثر عبد اللہ عمر کو کہ دان کر کے بھی نماز پڑھیا کرو جی سیابی رسول دا وہ رسول دا غلط نہیں کہہ سکتا تو رسول ہی غلط کہہ سکتے کی کرتے ہو دماغ نہیں سارے عوام کے ساتھ بزرگوں کی بزرگی کے واسطے رسول کا ہی انکار کر حضرت ابن اللہ صحابی نے رسول اللہ وسلم سلم دے شریعت کسی صحابی کا کال کسی امام کا کال دلیل نہیں بنتا دلیل کی ہے قرآن کی آئے تو یا حدیث رسول کی کہ کوئی مسئلہ کرو نا تو پوچھیے دلیل کی ہے یہ دلیل پہ ہوئے گی کہ قرآن میں آیا مسئلہ یہ دلیل پہ ہوئے گی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دلیل کوئی نہیں کہ فلانے امام نے فرمایا فلانے امام سے کوئی وہی اتر دی عبداللہ اللہ مسعود نے مسہور بہترین صحابہ کہ بڑے علم والے انہوں کا ہوں پاؤل ہے جی سیابا دے پول بھی دلیل بن جاتے ہیں شریعت بن کر لو وہ نے کل آتے رب کلازو کے کل فلقو کے رب ناس قرآن دیا پچھلیاں دو سہولت یہ قرآن ہے ہی دو سہولتوں کا ہی انہوں کا ہے کہ یہ نہیں یہ قرآن نہیں یہ ہے نی دعا نے قرآن مجید یہ کد چلے آپ ساری امت کا اتفاق کہ قرآن مجید الحمد کو سے کے برناس تک قرآن مجید پھر بھی عبداللہ اللہ مسعود کی گل منو گے قرآن بھی کڈو گے اسی گلے شریعت نے اقول اقوال کے اسے دین نہیں رکھا کیوں جی حضرت عبداللہ بن عمر آدھے نا تین دن کی قربانی کہ حضرت علی کی فرما دیں نال لکھا کہ حضرت علی فرمانے نے چار دن کی قربانی ایک کے بعد ہویا ہوئے ابھی کہہ چار دن کی ایک کہہ تین دن کی کچھ کی نہیں منو اس سے علی نو بھی چھڑ دیں گے حالانکہ علی کے مقابلے کا عبداللہ بن عمر نہیں علی تو خلیفیا بچوں اور پہلے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لیا جو مقام علی کا صحابی رسول عبداللہ بن عمر کا بھی وہ مقام نہیں وہ چار دن کی قربانی وہ نہیں من رہی عبد اللہ عمر یہ ہے غلط تو علی غلط آخر اسی گل واسطے شریعت نے یہ رکھا کہ عبداللہ بن عمر بھی غلط ہو سکتا ہے علی بھی غلط ہو سکتا ہے تھی یہ دیکھو کہ کسے قول کے رسول کی حدیث ملتی رسول کی حدیث کی تاریخ عبد اللہ ہوں یا علی ہوں حضرت علی قول کی تعریف نبی اسلام کی حدیث ہے جس بھی بات کی تعریف حدیث کرے گی اللہ کے رسول کا فرمان کرے گا وہ ہوگا حق عبداللہ بن عمر کو تو زمین کوئی نہیں کس طرح کی قربانی کس نے کیا ہے اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے تو چار دن کی قربانی رکھ تو اے محبت کا دی کہ اللہ کے رسول کی حدیث پیش کرو تو پھر نہیں اس نہیں من جے لوگ یہ کہ جی فتوا آلمگیری اس ملک دا قانون بنے وہ فتوا آلمگیری بنے کہ قرآن حدیث بنے کدھر گیا قرآن کدھر گئی حدیث فساوا آلمگیری آدھے آن پانچ سو علماء دے فتوے ایک نے جڑے فتو دیتے وہ بھی وہ بھی تیجے نے پانچ سو علماء وہاں فتویا اس ملک دا قانون بنا اسی تو قرآن حدیث کے خلاف عمر کا بھی کال ہوئے ابو بکر کا بھی کال ہوئے تو منہ کیوں اصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا ہے ابو بکر رسول اللہ نہیں پڑھیا جگہ شخص یہ پڑھے لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ کافر ہو جب کن فرق ہے محمد رسول اللہ وسلم کے اندر سے ابو بکر جب. محمد رسول اللہ پڑھو تو ایماندار ہو جاؤ تو یہ لا الہ الا اللہ کے بعد عمر رسول اللہ پڑھو تو کافر ہو جاؤ لوگ باوے کن بزرگ سن یہ محمد رسول رسولہ وسلم کے غلام سن یہاں کی بات نبی علیہ سلام کی بات نو رد نہیں کرتے نبی علیہ سلا سلام فرما نے میں لے کے آسا آسان دو فرشتے آئے ایک میرے گوانی بہ گیا ایک سرانے والے بہ گیا وہ گوانگی والا پوچھتا ہے سرانے والے ہوا ہوا یہ وہی بندہ جیسے بار ابھی بھیجے گئے اس را والے وہ ہوئی نبی السلام فرماندے نے میں چپ کر کے سنتا تھا اتنے چادر لئی تو سوانگی والا آنند اس راحے والے پھر دن ہو بے واحد پھر اللہ دے حکم دے مطابق یہ کھولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نے ایک پاسے پڑھو ایک آدمی نبی نبیلا سلام نکلے پڑھو جس ویلے تولیا نے نبی السلام پارے ہو گئے تو وہ بندہ ہو رہا ہو پھر وہ کہنے لگا جن ہو گیا انہوں بیاشرے نال تو ایک پاسے دس ایماندار پائے ایک پاسے محمد رفیلہ پائے نبی کا اسلام پھر بھی بھارے پھر اس حدیثی ذکر ہے کہ آپ فرمانے جگری گریشے نے کیا یہ سو نال سوچ من سو نال تولیا نے پھر بھی میں بھارا پھر ہزار نال تولیا نے پھر بھی میں پارا پھر کیا لکھ نال سولو لکھ نال تولیا پھر بھی میں پارا پھر وہ فرشتہ کی آتا کر ساری دنیا بھی ایک پاسے رکھ دیں تو محمد پارا ہی محمد اللہ علیہ وسلم کے وزن کا بندہ اس حدیث نے کی مسئلہ دسیا کہ ساری دنیا ایک پاسے ہوئے محمد کا قول ایک پاس پارا ہے وہ نہیں وزن ہے جو رسول رسولہ موسا کا بھی وہ وزن نہیں عیسا کا بھی وہ وزن نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھی کہہ دو نا امام نے جڑے بزرگ نے اللہ کے رسول نے فرمایا عمر موسا کیڈا وغیرہ پیغمبر سی اج اگر موسا علیہ السلام زندہ ہو جان تھی میری گل کی بجائے وہ بھی منو میری نہ منو کافر ہو جاؤ اور موسا کے پیچھے لگ کے تے نبی کے پیچھے تو لگنا ہے نا اللہ کے نے فرمایا اللہ کا لال سن تھی گمراہ ہو جاؤ گے اگر موسا کے پیچھے لگو اللہ کے چڑھ چلنا چر سے موسا علیہ السلام کی پیغمبری ہے سی جنہ چر محمد رسول اللہ وسلم دنیا سے تشریف نہیں اپنے زمانے میں انہوں کی بات کا انکار کفر تھی لیکن اللہ کے رسول پہ آ جان کے بعد نہ موسا مقابلہ کر سکتا نہ عیسا کر عزت محمد رسول اللہ وسلم کی عزت کہ نبی علیہ السلام کا فوٹو بنا کے پوجو نبی علیہ السلام کا مجسمہ بنا کے پوجو نبی علیہ السلام کی قبر اتنے چڑھاوے چڑھاؤ نبی علیہ السلام کے نام دیا نظر لیا اے محبت محبت کی قرآن مجید کی آج جو میں شروع پڑھی وہ اللہ تعالیٰ یہی فرمند ہے کہ کل ان تم تو ہبون اللہ اے پیغمبر کہہ گئے میرے بل اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو سستا بے اونی جو بے اللہ میری تابع داری کرو اللہ تاری آپ محبت کرو اللہ کی محبت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تابع داری نہیں کرو جی تابع داری نہیں کرنی تو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ حضرات وسلام ایسی محبت ہی نہیں کرنی کہ بدت ضرور پڑھ کے نبی السلام نے راضی کر وہ ضرور پڑھو جہاں نبی علیہ السلام نے پڑھیا ہے تو جہاں نبی علیہ السلام نے پڑھایا ہے وہ پڑھنا نہیں اللہ کے رسول کے بڑی بات میں سو جاؤں یا مستفا کیسے کہتے شیر بنایا میں سو جاؤں یا مستفا کیسے کہتے اگے کی آدھے حبیب خدا کو خدا کیسے کہتے کہ محمد رسول رسولہ عزت محمد رسول اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ دے رسول نو کوئی کہہ کہ تھی خدا اللہ دے رسول اس کو قتل کروا دے اور مرتب اللہ دے رسول نو اللہ دے مقابلے سے شریق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں دے زمانے میں کچھ لوگوں نے کیا علی بچ خدا ہے علی خدا نہیں علی دے بچ خدا اب اسلام نا ہندو فلاں اوتار ہے اوتار کنوں آدھے جا خدا آتار وہ خارجی خدا ہے علی نو کسی آ کے دسیا تو فلاں فلاں لوگ نے جہے وہ آدھے خدا حضرت علی نے انہوں نے بلا لیا کیا کہ تھی یہ ہاں، کہ ہاں کہیں کہ یہ تو خدا کیا یہ کفر ہے یہ اللہ کے نال شرک بعد آ جاؤ میرے خدا نہیں کہنے لگے نہیں تھی کسر کر کرتے کسر نفسی واسطے آدھے ہے تھوڑے خدا کیا تین دن کی مول اللہ کے رسول میں تمہیں تین دن کی مولک دینا کہ اے اتحاد بدل لو کہ میرے بچ خدا ہے میں خدا دا بندہ محمد رسول کا بندہ غلام کہنے لگے نہیں ایسا نہیں پتا تین دن کے بعد پھر انہوں نے بلایا پوچھا کیا نہیں ساڈا وہی خیال ہے کہ چلے خدا اگر کری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کھند کا کھود کے بچ چیخا جلا کے ایک ایک نو پکڑ کے جادری چھوڑ جلا دیتے اے کام کر کے کہو کہ خدا دا علی دے محبت اس طرح ملتی اگلے دن جنگل ہوا ہے لوگ سے آ کے دسیا ہے ایک پاس اللہ اکبر کی آواز دن والا پروار کے دوجے پاس یا اولی مدد یا علی مدد خدا کے مقابلے تو کسی علی نارا لا دیں کچھ نہ مدد خدا کو منگنی جائز علی کو منگنی مدد کوئی بہلیا تو نہیں کدی کہ جان بھی کہ آپ حضرت علی کے امام حسین نو قبر کربلا کے میدان میں نہیں بہرے آ کے کہ چلو جا بھی آخے انتہا یہ سب اللہ کے رسول کے نافرمانی کے طریقے نے اللہ کی محبت کے طریقے نہیں اللہ کی بغاوت کے طریقے نے اللہ قبل حاکمین نہیں مسلمانوں اس صحیح دین کی سمجھ اور آ رہے ہیں وہ اللہ کے پتہ لوگ ان سمجھ لگ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان جڑا حدیث ہو کسی کا قول حدیث نہیں پہ کسی سے کا نہیں قول اے گل کل بھی اس محلے میں کہتے نے آم پھر سر کہ قول اقبال حدیث نہیں ہوں حدیث خدا کے رسول کا فرمان ہوں آپ کا عمل اے جی جی اصل مسئلہ کے جڑا اہل حدیث لوگوں روح شناخت کرانا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان اور قرآن کا احساس اے جی تا دین جڑا یہ طرف بلائے یہ تمہیں دین کی طرف دعوت ہے جڑا یہ خلاف بلائے وہ دین تو منحرف کر رہا ہے وہ اللہ کی محبت ملتی ہے نہ رسول کی محبت اللہ حکم الحاکمین صحیح سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باخر دعوانا علیہ